مالک بن خویرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہم سے فرمایا جب تم دونوں سفر میں ہو تو اذان دو اور اقامت کہو اور امامت وہ کرے جو تم دونوں میں سے بڑا ہو جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو پانچ یہ حدیث صحیح ہے